المومنون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغ باتوں سے ایراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا بس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا بس بڑا ہی با برکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے ہم تم کو ان کی پیٹ کی چیز سے پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو اور ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو نو نے کہا کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو وہی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک چوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا بے شک ان کو ڈوبنا ہے پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار برکت کا اتارنا اور تو بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا پھر ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی کہا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات ان سے کہی جا رہی ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے پس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا پس دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی اور نہ اس سے پیچھے رہتی پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا پس دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرون اور اس کے درباریوں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے پس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابے دار ہیں بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا پھر وہ ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسا کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانا دیا جو سکون کی جگہ تھی اور وہاں چشمہ جاری تھا اے پیغمبروں ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ نازا ہے بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے بے شک جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں وہ ان کو کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے اب فریاد نہ کرو اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس وجہ سے وہ اس کو مانتے نہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو تو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے اور یقیناً تم ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیں تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے آجزی کی یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا تو کیا تم سمجھتے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں کہو کہ کون مالک ہے سات آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے کہو کہ پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتاتے ہیں کہو کہ اے میرے رب اگر تو مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں تم برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو جو بہتر ہو ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں اور کہو کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دے تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں ہر کس نہیں یہ محض ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا پس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال لے پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں خدا کہے گا کہ دور ہو اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے پس تم نے ان کو مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی ہیں کامیاب ہونے والے ارشاد ہوگا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی دیر زمین میں رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم تو گنتی والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے کاش تم جانتے ہوتے بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے بس بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ مالک ہے عرش عظیم کا اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوگی اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو بہترین رحم فرمانے والا ہے